شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا مجھے کلام بہت پسند ہے دیکھیے میں آپ کی پسند سے پڑھتا آیا ہوں اب آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میرے پسند کی بھی سنیں اور میں آپ سے عرض کروں ایک بات بالکل سچی اگر آپ اس کلام کو توجہ سے سنیں تو آپ اپنے دل کے اندر ایک ٹھنڈک پائیں گے انشاءاللہ میں سچ کہہ رہا ہوں اگر توجہ ہوگی تو سنیے بہارے نسیم گل ستا تم ہو بہارے جا فضا تم ہو نسیم رضوان تم سے ہے زیبے جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا کا دو جہاں میں کون دولہا گئے تمہیں تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تمہیں تم جہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے یا رسول اللہ حبیب اللہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو اور یہ تین شے سنیے اور جھومیے ان کے قلم کو یاد کریں ادر مفتی یاد ہند کا قلم ہے یہ کسی ارے غیر کا نہیں کہتے ہیں کجا ہم خاک تم اے شہ بالا کہاں ہم زمین پہ گرے پڑے کہاں ہم زمین پہ گرے پڑے اور کہاں تم اے شہ کجا ہم خاک کجا تم اے شہ بالا اگر مسلے زمیں ہم ہیں تو مسلے آسماں تم بو اگر مسلے زمیں ہم ہیں تو مسلے آسمان تم ہو مسلے آسمان مسلے آسمان حضور کا تو مسل کوئی ہے ہی نہیں کہتے مسلے آسمان تم ہو پھر حضور کا مسل تو کوئی ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا مسلے سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منزا مسل سے بر تر زہر بہمو گما تم ہو منزا مثل سے برتر زہر بہمو گما تم ہو معاذ اللہ منزا مثل سے برتر بڑے بو تم ہو بات ختم نہیں ہوئی دو شیر میں بات ختم نہیں ہوئی اب پہلے شیر کی بھی وضاحت کر رہے ہیں پہلے شیر کی وضاحت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے میں بھولا آپ کی رفت سے نسبت ہی ہمیں گئے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو یہ وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم گئے کہاں کا ہم بیکار ہم کیسے بھی ہیں لیکن حضور کے ہیں اور ہم کیسے بھی ہیں لیکن ہمیں حضور سے امید ہے شفاعت کی امید ہے اور امید کیا ہے بروز نیشر ہمیں امید گئے حضور کیسے بلائیں گے ہمیں امید گئے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر نمایوس از جنا تم گو ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دام نے رحمت آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دام نے رحمت آ جاؤ کہاں کسے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو شفیع لکھی نا میرے دادا مرشد نے جب لکھی تو وہ جوان تھے جوان تھے ہائے بڑھاپے میں تو ہر کوئی ملے گا مسجد میں تقریباً اذان ہوئی نہیں اس سے پہلے پہنچ گئے پنکھے چالو کی چالو کیے بجلی جلائی صفائی دی یہ کیا تصویر لے کے بیٹھ گئے پھر اذان ہوئی بڑھاپے میں تو سب مل جائیں گے لیکن یاد رکھو یہ جوانی امنگوں سے بھری جذبات جوان خون گرم خواہشات بے شمار یہ بھی کروں یہ بھی کروں وہ بھی کروں ایسے میں کوئی کہے نہ میرا رب ناراض ہو جائے گا میرے محبوب ناراض ہو جائیں گے کیا منہ دکھاؤں گا اور یہ سوچ کر اپنی جوانی کو قبو کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو وہی عبادت اللہ کو پسند ہے حضور مفتی آدمی فرماتے ہیں کہ ریاضت کے ہم آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ تو مادر ذات بلی تھے ماں کے پیٹ سے بلی تھے یہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاست کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوار تم ہو جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوار تم ہو ایک بات اور سن لو حضور مفتی اعظم ہند جو تھے نا وہ ابو حسین احمد نوری سے بیعت تھے ابو حسین احمد نوری نوری نسبت کیا تھی نوری کیا تھی نوری اور تخلص بھی کیا تھا نوری اور فنافی شیخ کیسے تھے سنو کہتے ہیں فقط نسبت کا جیسے حقیقی نوری ہو جاؤ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤ کہ مجھے جو دیکھے کہ تم ہو مجھے جو دیکھے کہے اٹھے میاں نوری میاں تم وقت نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں مجھے جو نصیب گل ستا تم ہو بہارے